والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوض العظيم وقال في موضي آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا معزز حاضرین کرام دین ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کچھ جمعہ پہلے صحاب کرام کے حقوق پر میں نے خطبہ دیا تھا اور اس میں صحاب کرام کا ایک حق بیان کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ان سے محبت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ صحاب کرام کے ذریعے ہمیں اللہ رب العالمین کا دین ملا قرآن ملا لہذا ان سے محبت کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے یہ دین ہے ایمان اور احسان ہے اور ان سے نفرت کرنا یہ بغض ہے نفاق ہے زیادتی اور سرکشی ہے آج کے اس خطب جمعہ میں بھی انہیں کے حقوق صحابہ کے حقوق انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر غلامین ہمیں صحابہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ان کے لیے پاک و صاف کر دے اللہ ہر غلامین انہیں جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے عامر رب العالمین دوسرا جو ان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فضل و مقام اور مرتبے کو جاننا اور ان کی عدالت پر ایمان و یقین رکھنا یعنی ان کا جو مقام مرتبہ ہے دین کے اندر اس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ان کا حق ہے وہ سب کے سب عادل ہیں تقا ہیں اللہ رب العالمین کی تعدیل فرمائی اس لیے اس پر سب کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی جس کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ہو گئی اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی اللہ رب العالمین نے ایسے تمام لوگوں کی تعدیل فرمائی تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ اور جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ سکا ہیں یا سکا نہیں ہیں اگر وہ سکا ہوں گے قابل اعتماد ہوں گے تو ان کی بات لی جائے گی ان کی روایت لی جائے گی لیکن صحابہ کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر حدیث میں کسی صحابی کا نام بھی نہ آئے اور یہ ہو کہ یہ حدیث صحابی سے مروی ہے لیکن وہ صحابی کون ہیں تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے اگر صحابہ کے علاوہ دوسرے ہیں تو ہمیں جاننا پڑے گا کہ وہ کون ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اگر وہ معتمد نہیں ہیں ثقہ نہیں ہیں صدوق نہیں ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں یا جہالت پائی جاتی ہے کہ کوئی ان کو نہیں جانتا تو ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی لیکن اگر صحابی کے بارے میں یہ چیز ہے کسی تابعی نے کہا کہ صحابی نے یہ بات بیان کی لیکن صحابی کا نام نہیں لیا تو اسی صورت میں صحابی کا نام نہ لینے سے حدیث اور روایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عادل اللہ ان کی تعدل فرمائی اللہ ان کو سکا قرار دیا ہے اللہ ان کی تعریف کی ہے اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے لہذا ان کے بارے میں یہ ڈھونڈا نہیں جائے گا کہ وہ کیسے ہیں سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں کون صحابی ہیں کیسے ہیں نہیں یہ سب نہیں ڈھونڈا جائے گا اللہ نے ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے یہی اللہ ابراہین کی طرف سے تعدیل ہے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اللہ ابرامن فرمائے و صابق من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہل ایمان لائے والذین لذین تب احسان اور جنہوں نے احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ صحابہ کی تباہ اور پیروی کی رضی اللہ عنہم اللہ رب العالمی ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے جب اللہ راضی ہے تو ہر مسلمان کو بھی ان سے راضی ہونا ضروری ہے اللہ راضی ہوا تب تبھی ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ان کے دلوں کو دیکھا جیسا کہ آگے آئے گا عبداللہ بن مسور تعالیٰ کا قول انشاءاللہ تو اسے معلوم ہوا کہ وہ عادل اور سکا ہیں یہ بحث کرنے کی اور یہ چھان بین کرنے کی ان کے تعلق سے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آج جنات اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں بنا رکھی ہے تجری تحت انہار جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین افیح ابدا اس جنت کے اندر یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر سو آپ دیکھیں کہ شاید کریمہ میں اللہ ہر غلامین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی لہذا اگر صحابی کا نام نہ آئے تو عادل اور سقا ہیں ان کے بارے میں قرید نہیں کیا جائے گا دیکھا نہیں جائے گا تحقیق اور تفتیش نہیں کی جائے گی کافی ہے ان کا صحابی ہو جانا یہ مطلب ہے ان کے تعدیل کا تو ان کے فضل و مقام کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے دین کے اندر اور اس کائنات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل سب سے مقدس اور پاک باز لوگ صاحب کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اللہ تعالیٰ دوسرے آدمی فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے کیا پیش کیا صحابہ کرام کو پیش کیا والذین معه اشداء الكفار جو ان کے ساتھ ہیں نبی کے ساتھ وہ کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں کے لیے رحم دل رحما و بینم آپس میں رحم دل اور کافروں کے لیے سخت اللہ نے ایک بات بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں سچے نبی و رسول ہیں ان کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرما والذین معه جو ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ تھا صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لائے نبی کی مدد کی دین کی مدد کی اللہ تعالیٰ کی مدد کی دین کی نشر و شاعت کی پوری دنیا کے اندر یہ لوگ دلیل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں کتنی بڑی بات اللہ رب العمی نے صحابہ کے تعلق فرمائی نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے کیا آپ نبی برحق ہیں سچے رسول ہیں اللہ رب العالمی نے صحابہ کرام کو مثال کے طور پر پیش کیا اس سے صحابہ کی عظمت صحابہ کی شان صحابہ کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ جو دین اللہ نے بھیجا جو نبی اللہ نے بھیجا اس دین اور نبی کی نبوت اور صداقت کے لیے صحاب کرام یہ دلیل اور ہمارے لیے معیار اور حجت ہے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی مثالیں اور ان کی تعریف سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان کی ہے اللہ اکبر کتنا فضل و مقام تورات میں زبور میں انجیل میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی جن صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی اور رسول جو سب کے امام سب کے پیشوا سب کے رہبر سب سے افضل ان کی صحبت کے لیے جن کو منتخب کیا ان کی اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر تعریف بیان کی مثالیں دے کر کے اللہ رب العالمین نے بیان کیا صحابہ کرام کی کہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے اور اس طریقے سے اللہ فرماتا والذین آمنوا آ منو فی سبیل صبی اللہ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ یہ کون ہو گئے مہاجرین و الزین آ و اور جنہوں نے ان کو پناہ دیا ان کی مدد کی اولئک کا حم حقا یہی حقیقی مومن حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے ایک سند اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا یہی حقیقی مومن ہے لہم مغفرت و رزق کریم ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے معزت اور باعزت روزی ہے مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا رزق کریم اللہ نے ان کے لیے جنت عطا فرمائی جنت سے اور کوئی رزق کریم نہیں ہو سکتی رزق کریم سمراج جنت دنیا کے اندر بھی اللہ ہر غلامی رزق کریم عطا فرمایا حرام کاموں سے حرام چیزوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھا نیک اولادیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی نیک روزیاں حلال روزیاں اللہ نے انہیں دی ان کی دعوت میں اللہ نے برکت عطا فرمائی اور اس طریقے سے جو انہوں نے لوگوں کو دعوت کی اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا اس کے اندر اللہ ابام نے برکت رکھی فائدہ رکھا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر رزق کریم جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا کس قدر اونچا مقام ہے صحابہ کرام کا جب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے تو ان کے مقام مرتبے کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں اس لیے ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ صحابہ کے فضل و کرام کرم کو جانیں ان کے مقام مرتبے کو جانیں یہاں صحابہ کی دو جماعت کا ذکر کیا ایک مہاجرین اور ایک انصار دونوں کو اللہ العالمین بیان فرما دے سب کے لیے مغفرت ہے سب کے لیے جنت ہے سب کے لیے رزق کریم ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ سورہ انفال کیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی قل الحمد للہ وہ عباد الدین مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جن بندوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا اس کے لیے کن بندوں کو چن لیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب کرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ایمان کے لیے دین کی نشر و اشاعت کے لیے دعوت کے لیے ان کو چن لیا ان پر اللہ کی سلامتی ہو کس چیز کی سلامتی جہنم سے سلامتی حرام روزی سے سلامتی حرام مو سے سلامتی تمام برے کاموں سے سلامتی اور حقادت اور ایسے لوگوں کے لیے جب اللہ کی سلامتی ہے تو جنت میں ایسے لوگوں کے لیے جانا یقینی ہے جن پر اللہ کی سلامتی اور رحمت اور برکت اور مغفرت جن کو مل جائے وہ آدمی جنت کا حقدار بن جاتا ہے تو اللہ ابراہمی نے فرمایا ایسے لوگوں پر سلامتی ہو جن کو اللہ ابراہمی نے منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے دین و ایمان کے لیے اس سے بھی عیسائیت کریمہ سے صحاب کرام کا فضل و مقام واضح ہوتا ہے اور مرتبہ واضح ہوتا ہے اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر النا سے کرنی سب سے بہتر کے کون لوگ ہیں میری صدی کے لوگ ہیں صحابہ اس کے بعد سم الدین اللہ اس کے بعد جو آئے وہ بہتر ہیں سم الدین الحم پھر اس کے بعد جو آئے وہ بہتر لوگ ہمانبی نے ان کی تعریف فرمائی قرآن میں اللہ نے تعریف کی ہمانبی نے تعریف فرمائی اور ایک حدیث نے فرمایا منصب اصحابی جس نے میرے صحابہ کو کچھ کہا برا بھلا کہا فعلیہ لعنت اللہ والناس اجمعین ان پر اللہ کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو تمام لوگوں کی لانت تمام لوگوں کی جو صحابہ کو کچھ کہے برا بھلا کہے آپ کے ساتھ اگر کوئی احسان کرے کوئی خیر کرے تو آدمی اس کی تعریف کرتا ہے اس کے مقام مرتبے کو جانتا ہر جگہ اس کا ذکر جمیل کرتا ہے صحاب کرام کے ذریعے سے ہم کو دین ملا اللہ ان کے ذریعے سے ہم سب کو پوری کائنات کے اندر دین کو نشر اشاد فرمائی کتنا بڑا اونچا مقام کتنا بڑا ان کا احسان ہمارے اوپر ان صحاب کرام کا لہذا اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے تو میں ان شخص ہے وہ زندیق ہے وہ بد دین ہے بے دین ہے وہ جو صحابہ کو برا بھلا کہ اس پر لانت ہوتی ہے کس نے فرمایا اللہ کے سن نے فرمایا اس پر لانت ہوتی ہے آپ صادق مصدوق ہیں آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وہی ہوتا ہے ان پر لانت ہوتی ہے جو صاحب کرام پر برا بھلا جو صاحب کرام کو کہتے ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ اپنا دین بنا لیا صاحب کرام کو برا بھلا کہنا یہ شیعہ کو جانتے نا یہ روافظ کس قدر صاحب کرام گالیاں دیتے صبح و شام ان کو گالیاں دیتے صبح و شام ان کو برا بھلا کہتے ہیں یہ لوگ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ان کی تعریف فرمائے نبی تعریف کرتا ان کے ذریعے سے دین و ایمان ملا جنت کے بالا خانوں میں اور اللہ نے فرمایا ان کے طریقے سے ایمان لے کر کے آؤ گے تب تم کو ہدایت ملے گی انہیں صاحب کرام کو گالیاں دی جاتی تعالیٰ ایسے لوگ پر اللہ کی لانت ہو قیامت تک لانت ہوتی رہے یہ بدین لوگ ہیں برے لوگ ہیں اور اس طریقے سے خبیص لوگ ہیں بدینت لوگ ہیں ایسے لوگ جو صحابہ کرام جن کا ہمیں جن کی تعریف کرنا چاہیے ہمیشہ انہیں کو برا بھلا کہا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تمام انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے آخری انسان تک سب سے بہتر دل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل اللہ رب العالمین ان کو اپنی اللہ نے ان کو نبی نبوت کے لیے منتخب کر لیا نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا اللہ ان کو اپنے لیے پسند کر لیا اور پھر اللہ رب العامین نے نبی کے دل کے بعد لوگوں کو دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل پایا آپ کے صحابہ کا آپ کے ساتھیوں کا سب سے بہتر دل اور ان لوگوں کو اپنے نبی کا ساتھی بننے کے لیے چن لیا اور انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قتال کیا کون صاحب کرام انہوں نے جنگ لڑی دین کی اشاعت کے لیے کافروں سے جنگ لڑی مشرقین سے جنگ لڑی جہاد کیا انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا سب کچھ مال و اولاد چھوڑ دیا وطن چھوڑ دیا نبی کا حکم آیا جہاد کے لیے چلنا جہاد کے لیے نکل پڑے اللہ کے دین کے لیے قتال کیا جنگ کیا ان لوگوں نے لہذا یہ سب سے افضل اور سب سے پاکیدہ لوگ پھر وہ فرمات اللہ کا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی ہیں اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں سب سے پاکیدہ دل والے سب سے گہرے علم والے سب سے کم تکلف والے اللہ نے ان کو پسند کر لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے لہذا ان کے فضل کو جانو ان کے مقام مرتبے کو پہچانو اور ان کی اتباع کرو ان کے نقش قدم کی پیروی کرو ان کے اعمال کو اپناؤ اور جتنا جتنی تمہاری استطاعت ہو اس بھر ان کے اخلاق کو اور ان کے طور طریقوں کو اپناؤ کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے سابق رام کے بارے میں کون کہہ رہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ایک عظیم اور جلیل صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب جامع کے اندر اس قول کو بیان کیا اس طریقے سے عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ امکان صحابہ اگر وہ روایت کرنے والے صحابی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا فقط کفین البحث البحسن ہم ان کی حالتوں کے بارے میں بحث نہیں کریں گے وہ ہمارے لیے کافی ہو گئے الحق ان عدول اس بات پر تمام مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے تمام اہل سنت الجماعت کا تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ عادل ہیں سکا ہیں لہذا ان کے بارے میں کوئی قرید نہیں کیا جائے گا ان کی حالت کے بارے میں تفتیش نہیں کی جائے گی کہ وہ سچے ہیں یا سچے نہیں ہیں جھوٹ بولتے ہیں کیا جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سب نہیں ان کے بارے میں کیونکہ اللہ رب العامی ان کی تعدیر فرما دی تو ان کے مقام مرتبے کو جاننا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے مقام مرتبے کو جانیں کوئی آدمی آپ پر احسان کرتا ہے کوئی استاد ہے کوئی بھی شخص ہے جس کا آپ کے اوپر احسان ہو تو آپ اس کے مقام مرتبے کو جاننا ضروری ہے آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا لہذا آپ کا جاننا ضروری ہے اس آدمی کے تعلق سے کیونکہ اس کا آپ کے اوپر احسان ہے تو تمام امت پر پوری انسانیت پر صحاب کرام کا بہت بڑا احسان ہے اس لیے جاننا ہمارے ضرورت تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا ذکر جمیل کرنا یعنی جب بھی ان کا نام آئے اچھے سے ان کا نام لینا ان کا نام لینے کے بعد رضی اللہ عنہ کہنا اور یہ سراہ چل پڑی ہے کہ صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جائے گا نبی کے لیے علیہ السلاۃ والسلام کہا جائے گا باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہا جائے گا یہ اصلاح ہے باقاعدہ علیہ سنت الجماعت کی کہ جب بھی ان کا نام آئے گا رضی اللہ عنہ کہیں گے اللہ نے فرمایا جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس سے پہلے رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اس لیے جب بھی کسی بھی صحابی کا نام آئے کسی بھی صحابی کا نام چاہے وہ بہت پہلے ایمان لانے والے ہوں چاہے آخر میں ایمان لانے والے ہوں یہ تو توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخر میں ایمان لانے والے بھی صحابی ہیں اگرچہ مرتبہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے ان کا زیادہ اونچا مقام مرتبہ لیکن ہر صحابی کا ذکر جب کیا جائے گا تو اس کی تعریف کی جائے گی رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے کہا جائے گا اور اس طریقے سے ان کے جو محاسن ان کی جو خوبیاں ہیں ان کی جو خدمات ہیں دین کے حوالے سے ان کو بیان کیا جائے گا یہ ضروری ہے بیان کرنا تاکہ لوگ پہچانے کہ آپ کے محسن کون ہیں اچھے اور نیک لوگ کون ہیں اور جب آدمی ان کو جانے گا تو ان کی طریقے سے ہونے کی کوشش کرے گا ان کے ان کے اخلاق و کردار کو اپنائے گا کیونکہ جو آئیڈیل ہوتا ہے ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا ذکر جمیل کیا جائے ہمیشہ رضی اللہ عنہ کہا جائے جب بھی ان کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے چوتھا ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ رب غلامین نے جنت کا کو بیان کیا ہے لہذا یہ عقیدہ ہم سب کا ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ صحابہ کرام جنت کے بالا خانوں میں ہیں یہ بھی ان کا حق ہے ہمارے اوپر یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے ہم سب کا کہ صاحب کرام جنت کے بالا خانوں کے اندر تو اللہ نے بیان کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ قدرت اللہ المومنین اللہ تعالیٰ المومنوں سے راضی ہو گیا عید ابا کا شجرا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت فرما رہے تھے فعالم معافی قلوب ان کے دلوں میں جو تھا سب اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا فند سکینت علیہم اللہ نے ان پر سکون اور اطمینان کو نازل فرمایا وہ اصاب ہو فتح قریبا اور اللہ ابلامی نے بہت قریبی فتح سے ان کو بدلا دے دیا مکہ فتح ہوا حدیبیہ کے بعد اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جب اللہ راضی ہو گیا تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے اور اس سے پہلے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ اب نے فرمایا اعد اللہ علوم جنات اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی صحابہ کرام اگر جنت کے اندر نہیں آئیں گے تو کون جائے گا سوچیے ذرا اگر وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے تو کون جائے گا اس لیے صاحب کرام کے بارے میں ہر مومن کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ابراہین ان معزد ہستیوں کو پاک باز شخصیتوں کو اللہ البراہین جنت کے اندر داخل کرے گا ہر مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اس طریقے سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر لوگ تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے وہ حدیث معلوم ہے نا بار بار حدیث پڑھی جاتی ہے سنائی جاتی ہے تہتر فرقوں میں بہتر جہنم کے اندر جائیں گے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا ہمارے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا صاحب کرام نے پوچھا کون ہے ہمارے بھی نے کیا فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحاب کرام صحاب کرام جس پر ہیں ان پر عمل کر کے اگر دنیا والے ہم اور آپ اور دیگر لوگ جنت کا حقدار ہو سکتے ہیں فرقے نازیہ بن سکتے ہیں تو جو ہمارے آئیڈیل ہیں صحابے کرام و اور جنت کے اندر کس طرح کیوں نہیں جا سکتے بات ہے نا کی کہ جو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کون فرقہ جنت کے اندر جائے گا ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا وہ کون ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یعنی اگر جنت کے اندر جانا ہے تو صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے صحابہ کرام کی تباہ کرنی ہے تو جب صحابہ کرام کی تباہ کر کے ہم اور آپ پوری دنیا والے جنت کے اندر جا سکتے ہیں جن کا صحابہ کرام کے طریقے سے ایمان عمل عقیدہ اخلاق و کردار ہوگا وہ جا سکتے ہیں تو صحابہ کرام تو وہ تو جنت کے لیے مثال بیان کیے گئے ہیں کہ جنت میں جانا تو صحابہ کی طریقے سے بننا ہوگا تو ان کی طریقے سے بننے والے جنت کے اندر جائیں گے تو کیا صحابہ کرام جو لیے مثال اور آئیڈیل اور نمونہ ہیں جو عزب اللہ ظالی کو جہنم کے اندر جائیں گے اس بلّہ من ذالک کتنی بڑی بات ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ رکھنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کرام جنت کے اندر جائیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کے لیے مغفرت جی پانچواں جو ان کا حق ہمارے اوپر ان کی اتباع کرنا جیسا کہ بھی بیان کیا گیا ان کی اتباع کرنا ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اللہ فرماتا و طب صبی المن انا بلیہ جنہوں نے ہماری طرف رجوع کیا انعامت کی ان کی اتباع اور پیروی کیجیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے کیوں اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا شرک چھوڑا بت پرستی چھوڑی کفر و نفاق چھوڑا اللہ کی طرف پلٹے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ کی طرف انعامت کی لہذا سب سے پہلے شاہط کریمہ کے اندر صحابہ کرام داخل اللہ فرماتا ہے کہ ان کے طریقے کی اتباع کیجیے ان کے طریقے پر چلیے ان کے نقش قدم پر چلیے صحاب کرام کے لہذا یہ ان کی اتباع اور پیروی کرنا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر اللہ ماتا الرسول بمباد ماتبین الہدا جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنون کے راستے کے علاوہ کے کسی اور راستے کی اتباع اور پیروی کرتا ہے نور جاتا ہے ادھر ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جہنم اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے یعنی جو صاحب کرام کے طریقے کو چھوڑ دے گا کیونکہ وہ سب سے پہلے مومنین ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں صاحب کرام سب سے پہلے وہ ایمان لائے ہمارے نبی کے اوپر لہذا ان مومنین کی راہ کو چھوڑ دینے سے انسان کے حق میں گمراہی آ جاتی ہے انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے یہ اللہ رب نسل ہی جہنم ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے وہ ساتھ مشیرہ اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے بہت برا ٹھکانا ہے جہنم اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دینے کو گمراہی اور جو چھوڑے گا جہنم کے اندر جائے گا یہ بیان کیا اللہ رب لہذا ان کے راستے کی تباہ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے وہ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہیں اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے فعین آمن آمن تم بھی بقدی تدو جس طریقے سے صحابہ ایمان لائے ہیں اگر تم ایمان لاؤ گے تب تم کو ہدایت ملے گی ہدایت چاہیے صحابہ کے طریقے سے ایمان عقیدہ اور عمل کردار تمام چیزوں کی ضرورت ہے اگر ان کے طریقے سے ایمان لاؤ گے تب ہدایت یافتہ ہوگی اگر ان کے طریقے سے ایمان عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں یا الدین اللہ وہ کن صادقین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو سب سے پہلے سچے لوگ کون ہیں صحابہ کرام سچ کر دکھایا انہوں نے اپنے ایمان کو آج تو ہم ایک چھوٹی سی چیز اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نیند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز فجر کے لیے بستر پر پڑے رہتے ہیں آواز بھی کانوں میں ٹکراتی ہے لیکن پھر بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا گھر بار چھوڑ دیا وطن چھوڑ دیا مال و دولت چھوڑ دیا تمام گناہوں کو شرک بداعت خرابات رسم و رواج ہر گناہ کو انہوں نے چھوڑ دیا نبی کے ایک حکم کے کہنے پر اس قدر انہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے آج ہمارا حال کیا ہے آج کس قدر ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں شرک ہمارے پاس نمازوں سے دوری جھوٹ اور غیبت حرام خوری رشوت اور رسم و رواج اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں یہ صحاب کرام تھے میرے بھائیوں جنہوں نے سب کو چھوڑ دیا ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں آگے کی انگوٹھی پہنائے انہوں نے سب کے سامنے انگوٹھی پھینک دی میرے بھائی سب کے سامنے انگوٹھی پھینک دی کہا جس پر ہمارے نبی نے نکارت کی جس کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ لے جاؤ گھر کے اندر کہا کہ نہیں جس کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا ہم اس چیز کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے نہیں جا سکتے یہ صاحب کرام تھے تھی شریف کے دلوں کے اندر ایمان کا شراب حرام ہوئی شراب ہمیشہ پیتے تھے وہ لوگ آج جو انسان کسی چیز کا خوگر اور عادی بن جاتا ہے اس چیز کا چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے شراب حرام ہوئی مدینے کے اندر لوگوں نے قے کر کے نکال دیا شراب کو بوتل لگی ہے منہ سے برتن لگا ہے منہ سے نبی کا حکم آتا ہے اعلان کرنے میں اعلان کرتا ہے کہ شراب حرام لوگوں نے اس کو پھینک دیا اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مدینے کے اندر شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے بارش ہوتی تو پانی بہتا بڑے بڑے مٹکے پورے توڑ دیے رست راستوں کے اندر اور شراب راستوں کے اندر بہنے لگی کیا ہمارا ایمان اور عمل ہے اس طریقے سے ایک حدیث آتی تھی نبی کا فرمان سنتے تھے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے تھے یہ صاحب کرام میرے بھائیوں جنہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی جنگ کے اندر ایک کافر کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں انہوں نے اس نے کہا کہ آپ میرے باپ تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا اس صحابی نے کیا فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے آتے اور تو میں تمہیں قتل کرنے سے دریک نہیں کرتا اگر مجھے موقع ملتا کیونکہ ایمان ہے میرے بھائی کو اس قدر ایمان سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے آج انہیں ایمان والوں کو گالیاں دی جاتی ہیں عزب اللہ نے تو یہ ہمارے لیے کیا ہے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں ان کی اور پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ان سے بہتر معاشرہ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ان سے بہتر لوگ پیدا نہیں ہو سکتے ہمارے نبی سب سے بہتر زمانہ میرا صحابہ کا ہے سب سے بہترین صدی تھی وہ جس صدی کو اللہ رب العامین نے جس ہمارے نبی کو بھیجا اور صحابہ کرام کو پھر نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا لہذا ان کی اتباع کرنا ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ البامین ہمیں ان کے طور طریقے کو اخلاق و کردار کو ایمان عقید اور عمل کو ان کے منحص طور طریقے کو تمام چیزوں کو اللہ اربرامین ہمیں اپنانے کی توفیق دے اللہ ابامین دین پر ہمیں قائم رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے صحابہ کے اعمال پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں تو ہی جاری ہو وفات کے بعد اللہ ہمیں جنت الفردوس کی نظر نصیب فرمائے صحابہ کی مائیت عطا فرمائے صحابہ کا کی رفاقت اللہ عطا فرمائے نبی کی رفاقت عطا فرمائے اللہ ابامن قیامت کے دن ہمیں صحابہ کا ساتھ عطا فرمائے ان کے ساتھ اللہ ابامن ہمیں اٹھائے یہ ہماری دعا اللہ ابرامن سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ ابامن تمہیں ہر برے کام سے ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بلا ذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم ملك بر رؤوف الرحيم